حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں کمرے کے کونے میں تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاون کی شکایت کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی قد سمع اللہ قول اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو اٹھاسی